کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں